مجاہد کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں چنانچہ وہ خاموش ہو رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اس عورت کو اس پر واپس کر دیں گے یعنی رجوع کرنے کا فتوہ دے دیں گے پھر بولے تم میں ایک اٹھتا ہے اور حماقت کا ارتکاب کرتا ہے پھر کہتا ہے ابن عباس ابن عباس تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بھی پیدا فرما دیتا ہے تو نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا لہٰذا میں تیرے لیے کوئی راہ نہیں پاتا تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بیوی تجھ سے جدا ہو گئی اور اللہ عز و جل نے فرمایا ہے یا ایوہ النبی اذا النساء فی قبر عن اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو انہیں ان کے عدت کے شروع میں طلاق دو اس صنعت کی مطابقت کا بیان امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حمید آرج وغیرہ نے وواسط مجاہد ابن عباس اللہ روایت کیا ہے شعبہ نے امر بن مرا سے واسطہ عیسائی بن جبیر ابن عباس سے روایت کیا ہے ایوب اور ابن جریج نے اکرما بن خالد سے وواسطۂ عیسائی بن جبیر ابن عباس سے روایت کیا ہے ابن جریج نے عبد الحمید بن رافی سے وواست عطا ابن عباس روایت کیا ہے عمش نے بباطۂ مالک بن حارس ابن عباس سے روایت کیا ہے ابن ابنج نے عمر بن ابن عباس سے روایت کیا ہے یہ سب روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تین طلاق کو نافذ کیا اور کہا عورت تجھ سے بائنا یعنی جدا ہو گئی جیسے کہ اسماعیل ان ایوب ان عبداللہ بن کثیر کی سند میں آیا ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا کہ حماد بن زید ایوب سے بباست اکرمہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب کہنے والے نے ایک ہی مرتبہ کہا کہ تجھے تین طلاق ہے تو یہ ایک طلاق ہے اور اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے بواسطہ اکریما اسے نقل کیا تو ابن عباس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کو اکریما کا قول بنایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستانوے